اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہکار کو پسند نہیں کرتا